مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کتاب اللہ کی کوئی صورت نہیں مگر میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی اور کتاب اللہ کی کوئی آیت نہیں مگر مجھے علم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے اور اونٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو میں اونٹوں پر سفر کر کے اس کے پاس جاؤں اور قرآن کا علم حاصل کروں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تین سو تینتیس